نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنا دور حاضر کے منافقین نے آج کل ایک فتنہ یہ بھی شروع کیا ہے کہ نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنے سے روکتے ہیں جیسے ہی امام نے نماز جنازہ پوری کر کے سلام پھیرا فوراً جنازہ اٹھا لیتے ہیں ایک دو منٹ بھی نہیں ٹھہرتے نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنے کو مکروح کہہ کر سختی سے اس کی ممانعت کرتے ہیں حالانکہ بعد نماز جنازہ صفوں کو توڑ کر دعا مانگنے کا طریقہ صدیوں سے ملت اسلامیہ میں اور معمور ہے اور اگر خاص محل سخن میں نظر کیجیے تو خود میت کے لیے بھی نماز جنازہ سے پہلے اور نماز جنازہ کے بعد دونوں وقت دعا کرنا اور اس کا حکم دینا حضور اقدس رحمت عالم حضور پر نور شاف یوم النشور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے پہلے ہم دعا کے تعلق سے کچھ احادیث کریمہ بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں اس کے بعد اس مسئلے کی تفصیلی بحث کریں گے حدیث حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یعنی دعا بکثرت کرو حدیث ابن حبان نے اپنی صحیح میں اور تبرانی نے ماجہ موست میں ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ حضور پر نور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یعنی جب میں تم سے کوئی شخص دعا مانگے تو بہت زیادہ دعا مانگے کہ وہ اپنے رب سے ہی سوال کر رہا ہے حدیث بن ابی دنیا نے اپنی کتاب الفرض بعد الشدہ میں امام اجل عارف باللہ سعیدی محمد ترمزی نے اپنی کتاب نوادر الاصول میں امام بحقی نے شعب الامان میں ابو نعیم نے خلیہ میں حضرت انس بن مالک سے اور ابو نعیم ہی نے شعب الامان میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ اجمعین سے روایت کیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ترجمہ ہر وقت ہر گھڑی عمر بھر خیر مانگے جاؤ اور اللہ کی رحمت کی تجلیوں کی تلاش میں رہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس کی رحمت کی کچھ تجلیاں ہیں کہ اپنے بندوں میں جسے چاہتا ہے پہنچاتا ہے مدرجہ بالا تینوں حدیثوں میں کثرت سے اور ہر وقت دعا مانگنے کی تلقین و ترغیب فرمائی گئی ہے علاوہ عظیم مندرجہ بالا حدیث میں سے کچھ حدیث شریف نمبر تین میں اطلب الخیر تخرکم کلّہ یعنی ہر وقت ہر گھڑی عمر بھر خیر مانگے جاؤ کہ مبارک الفاظ وارد ہیں جس کا صاف مطلب یہ ہوا کہ ہر وقت اور ہر پل سراہتاً اس میں داخل ہیں اس میں نماز جنازہ سے پہلے یا بعد کے سب اوقات شامل ہیں لہذا جس وقت بھی دعا کی جائے بلا شک و شبہ اس کی اجازت ہے اور اس میں بھلائی ہے تو جب جب تک کسی خاص دعا مانگنے کی شریعت متحرہ میں ممانعت وارد اور ثابت نہ ہو تب تک اس کا انکار کرنا شریعت متحرہ پر زیادتی ہے ضروری نقطہ نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنے کی ممانعت کرنے والا گروہ اور خصوصاً منافقین زمانہ عوام الناس کو بہکانے کی فاسد غرض اور اپنے باطل دعوے کے ثبوت کے لیے ملت اسلامیہ کے عظیم الشان آئمہ کی کتب معتبرہ و معتبرہ کی متمدہ کی کچھ عبارتیں پیش کرتے ہیں اور ان عبارات کے من چاہے معنی اور تعبیلات کر کے بے پڑے اور سادہ لوگ مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں ہمارے جنازہ کے بعد دعا مانگنے کی ممانعت کے ثبوت میں منافقین زمانہ جو دلائل پیش کرتے ہیں وہ حسبہ ذیل ہیں نمبر ایک لا یقوم دا میت کے لیے دعا کرتے ہوئے نہ ٹھہرے اس کے حوالے بھی لکھے ہوئے نمبر دو لا یقوم بی دعائی بعد اثرات الجنازہ نماز جنازہ کے بعد دعا کے لیے نہ ٹھہرے قائم نشود بعد از نماز برائے دعا نماز کے بعد دعا کے لیے نہ ٹھہرے اس کے ابھی حوالہ لکھا ہے مدرجہ بالا حوالے پیش کر کے منافقین زمانہ اپنے دعوے کی دلیل میں گرجتے ہیں اور مدرجہ بالا عبارات میں جو لفظ لا یا قوم یعنی کھڑا نہ رہے سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ نماز جنازہ کے بعد کھڑے ہو کر دعا نہ کرنی چاہیے یا دعا کرنے کے لیے کھڑا نہ رہنا چاہیے اب ہم اللہ تعالیٰ کی مدد اور عنایت سے منافقین زمانہ کی پیش کردہ دلیلوں کا بتلان کرنے کی صحیح کرتے ہیں چند دلائل پیش خدمت ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اللہ زینہ یسکرون اللہ قیام و قعودن و علا جنوبہم ترجمہ جو اللہ کی یاد ذکر کرتے ہیں کھڑے اور بیٹھے اور کروٹ پر لیٹے سورہ عمران آیت نمبر ایک سو اکانوے اسات کریمہ میں نیک بندوں کی صفت یہ بتائی گئی ہے کہ وہ کھڑے بیٹھے اور لیٹے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں تو ثابت ہوا کہ کھڑے ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا محبوب و مطلوب اور مندوب ہے دلیل نمبر دو منافقین زمانہ فقہ کی مشہور و معروف کتاب کشف الغطاس چالیس کا تو خوالہ جو ہم نے پچھلے صفحوں میں پیش کیا ہے اسے بڑے ہی زور و شور سے پیش کرتے ہیں حالانکہ اسی کشف الغطا کتاب کے اسی صفحے صفحہ نمبر چالیس پر نماز جنازہ سے پہلے بھی دعا کرنے کی ممانعت کرتے ہوئے لکھا ہے کہ و پیش از نماز نیز با دعا نا استد یعنی اور نماز سے پہلے بھی دعا کے لیے نہ کھڑے ہو لو صاحب اب نماز سے پہلے بھی دعا کرنی منع ہو گئی یہ تو صرف ظاہری معنی پر محمول بات ہے لیکن ملت اسلامیہ کے عظیم آئمہ کے کلام اور جملوں کو بنظر امک اور گہری سوچ سے دیکھا پڑھا اور سمجھا جائے تو ان حضرات کے بیان کردہ احکام عظیم حکمتوں مصلحتوں اور اتباع سنت کے حامل ہوتے ہیں چند نکات پیش خدمت ہے تمبی نماز جنازہ کے بعد دعا کے لیے ٹھہرنے کی جو ممانعت فرمائی گئی ہے وہ نماز کے بعد صفوں کو بدستور قائم رکھتے ہوئے اور اسی صف بندی کی حیت پر دعا کرنے پر ہے نماز جنازہ کا سلام پھیرنے کے بعد صفوں کو توڑ کر منتشر ہو کر کلیل دعا کے لیے ٹھہرنے میں اصلاً کوئی حرج نہیں صفوں کو توڑے بغیر بدستور صف قائم رکھتے ہوئے اگر نماز کے بعد ٹھہرا جائے گا تو یہ ٹھہرنا نماز میں زیادتی کا شبہ پیدا کرے گا یعنی شاید کوئی یہ سمجھ لے کہ نماز جنازہ کے اسلام پہننے کے بعد اس طرح صفیں قائم رکھ کر دعا کے لیے ٹھہرنا بھی نماز جنازہ کا ایک حصہ ہے اس نقطے کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک وضاحت ضروری ہے جو ناظرین کی ضیافت تباہ کی خاطر پیش خدمت ہے وضاحت صحیح مسلم شریف میں ہے کہ حضرت صاحب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر مابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے جمعہ کی نماز پڑھی اور امام کے سلام پھیرنے پر ہی فوراً سنتیں پڑھنے کھڑے ہو گئے حضرت امیر مابیہ نے انہیں بلا کر فرمایا ترجمہ اب ایسا نہ کرنا جب جمعہ پڑھو تو اسے دیگر نماز سے نہ ملاؤ یہاں تک کہ بات کرو یا اس جگہ سے ہٹ جاؤ کہ ہمیں حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ ایک نماز دوسری نماز سے نہ ملائیں یہاں تک کہ کچھ گفتگو کریں یا جگہ سے ہٹ جائیں اس حدیث شریف کے ضمن میں امام اجل علامہ علی بن سلطان محمد حروی کاری مکی المعروف بام اللہ علی کاری علیہ الرحمہ الباری متوفی ایک ہزار چودہ فرماتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ جمعہ کا ذکر اس لیے ہو کہ اس کے بارے میں زیادہ تاکید ہے خصوصاً اس میں یہ وہم ہو سکتا ہے کہ وہ چار رکعت زہر پڑھ رہا ہے اور یہ فعل مجمع عام میں وہم پیدا کرنے کا سبب ہوگا تو اسے دیگر نماز سے نہ ملاؤ یہاں تک کہ کلام کر لو مدرجہ بالا حدیث شریف اور اس کی شرح سے یہ بات ثابت ہوئی کہ جمعہ کی نماز پوری ہونے پر فوراً کھڑے ہو کر سنتیں پڑھنے میں عوام الناس کو یہ وہم پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ شخص چار رکعت احتیاطی ظہر پڑھ رہا ہے اور عوام کے لیے اس وہم اور شبے سے بچنے کے لیے یہ تاکید فرمائی گئی ہے کہ نماز جمعہ ختم ہوتے ہی فوراً دوسری نماز شروع مت کرو بلکہ کچھ بات چیت کر لو یا اس جگہ سے ہٹ کر دوسری جگہ پر سنت وغیرہ پڑھو تاکہ کسی کو یہ شبہ نہ ہو کہ یہ شخص چار رکعت ظہر پڑھ رہا ہے تو جب جمعہ کی نماز کے بعد فوری دوسری نماز یعنی جمعہ کی دو رکعت فرض کے سلام پھیرنے کے بعد فوراً سنت نماز پڑھنے سے عوام کو وہم و شبہ پیدا ہو سکتا ہے تو نماز جنازہ کے سلام کے بعد صفوں کو بدستور قائم رکھ کر دعا کے ٹھہرنے سے بھی یہ وہم ہو سکتا ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد دعا کے لیے ٹھہرنا بھی نماز کا ایک حصہ ہے حالانکہ نماز جمعہ ہر ہر ہفتہ پڑھنے کا شرف حاصل ہوتا ہے اور جمعہ کی نماز پڑھنے والے ہر نمازی کو اچھی طرح معلوم ہوتا ہے کہ جمعہ کی نماز میں صرف دو رکعت ہی فرض ہیں جبکہ نماز جنازہ ہر ہفتہ پڑھنے کا موقع نہیں ملتا بلکہ کبھی کبھی نماز جنازہ پڑھنے کا موقع میسر ہوتا ہے تو جب ہر ہفتہ پڑھی جانے والی نماز جمعہ کے سلام پھیرنے کے بعد فوراً دیگر نماز پڑھنے سے وہم اور شبہ پیدا ہوتا ہے تو کبھی کبھی پڑھی جانے والی جنازے کی نماز کے سلام پھیرنے کے بعد صفوں کو بدستور قائم رکھ کر دعا کے لیے ٹھہرنے سے وہم و شبہ پیدا ہونے کے زیادہ امکانات ہیں لہذا جس طرح نماز جمعہ فرض کے بعد کچھ کلام کرنے سے یا جس جگہ کھڑے ہو کر نماز جمعہ کے فرض پڑے ہوں اس جگہ سے ہٹ کر دوسری جگہ فرض سنتیں پڑھنے سے نماز میں زیادت کا وہم اور گمان نہیں ہوگا اسی طرح نماز جنازہ کے سلام پھیرنے کے بعد صفوں کو توڑ کر اور منتشر ہو کر کچھ دیر کے لیے دعا کے لیے ٹھہرنے سے بھی نماز میں اضافے کا وہم و گمان نہیں ہوگا لہذا صفوں کو توڑ کر منتشر ہو کر کچھ دیر کے لیے کلیل دعا کے لیے ٹھہرنے میں اصلاً کوئی حرج نہیں امام احمد رضا محقق بریلوی علیہ الرحمہ اور والرضوان فرماتے ہیں کہ لار جرم معنی یہ ہے کہ نماز جمازہ نماز جنازہ کے بعد اسی حیت پر بدستور صفیں باندھے وہیں کھڑے ہوئے دعا نہ کریں کہ زیادت فی صلاح سے مشابت نہ ہو وضاحت نماز جنازہ کے بعد طویل دعا کے لیے ٹھہرنے کی ممانعت میں ایک حکمت یہ بھی ہے فی الواقعہ نماز کے علاوہ کسی دعائے طویل کی غرض سے تجہیز جنازے کو درنگ و تعویق میں ڈالنا شرح ہرگز پسند نہ فرمائے گی تکثیر دعا بے شک محبوب ہے مگر اس کے لیے تعویق مطلوب نہیں جس طرح جنائز پر تکثیر جماعت قطن مطلوب ہے مگر اس کے لیے تاخیر مطلوب نہیں مدرجہ بالا عبارت کا مطلب یہ ہے کہ نماز جنازہ کے علاوہ طویل یعنی لمبی دعا کے لیے ٹھہر کر میت کو دفن کرنے میں دیر کرنا شریعت متحرہ میں ناپسندیدہ ہے دعا کی کثرت بے شک محبوب ہے مگر اس محبوب کام کے لیے دفن میں تاخیر کرنا اچھا نہیں جس طرح نماز جنازہ پڑھنے والوں کی تعداد زیادہ ہونا یقیناً مطلوب ہے لیکن لوگوں کو جمع کرنے کے لیے دیر کرنا اچھا نہیں ہے کیونکہ حدیث شریف میں ہے کہ جب تم میں کوئی مرے تو اسے نہ روکو اور جلدی دفن کے لیے لے جاؤ لہذا میت کے غسل نماز اور دفن میں جتنی جلدی ہو سکے جلدی کرنی چاہیے اکثر مقامات میں یہ دیکھا گیا ہے کہ اگر کسی کا جمعے کی شب میں یا جمعے کی صبح کو انتقال ہو جاتا ہے اس کے رشتہ دار اور احباب اس کے کفن دفن میں اس غرض سے دیر کرتے ہیں کہ آج جمعہ کا دن ہے لہذا جمعے کی نماز کے بعد نماز جنازہ ہو تاکہ زیادہ لوگ نماز جنازہ میں شریک ہوں ایسا کرنا مکرو ہے تنویل میں ہے اس خیال سے کہ نماز جنازہ کے بعد ایک عظیم جماعت نماز جنازہ میں شریک ہوگی نماز جنازہ اور دفن میں تاخیر کرنا مکرو ہے ناظرین کرام غور فرمائیں کہ اس نیت سے کہ میت کی نماز اور دفن میں زیادہ سے زیادہ لوگ شریک ہوں نماز جنازہ کو جمعے کی نماز تک مؤخر کرنا بھی مکرو ہے حالانکہ کثرت نمازی کے سبب میت کی مغفرت کی امید کی جا سکتی ہے ایسا امید بھرا کام بھی صرف دفن میں تاخیر ہونے کی وجہ سے مناسب نہیں تو نماز جنازہ کے بعد طویل دعا کی وجہ سے دفن میں دیر ہونا کیوں کر مناسب ہو سکتا ہے شریعت متحرہ میں تجہیز یعنی میت کو جلدی دفن کرنے کی تاکید فرمائی گئی اور بے ضرورت شریعہ یا عذر معقول کے بغیر اس کی تاخیر کی ممانعت فرمائی گئی لہذا نماز جنازہ کے بعد طویل دعا نہ کرنا چاہیے بلکہ بلکہ مختصر دعا کر کے میت کو جلد از جلد دفن کرنے کے لیے قبر کی جانب لے جانا چاہیے وضاحت کشف الغطا اور دیگر کتب میں جہاں نماز جنازہ سے پہلے بھی دعا کرنے کی ممانعت فرمائی گئی ہے اس سے مراد یہی ہے کہ دعا کی کثرت کی وجہ سے نماز جنازہ میں دیر ہوگی اور نتیج تن دفن میں تاخیر ہوگی ہاں اگر ایسی صورت ہے کہ دعا کی وجہ سے نماز اور دفن میں تاخیر نہ ہوگی مثلا ابھی میت کو غسل دے رہے ہیں یا میت کا ولی اقرب کہیں گیا ہوا ہے اور اس کے آنے کا انتظار ہے تو اس وقت نماز سے پہلے طویل دعا کر سکتے ہیں اسی طرح نماز کے بعد ایسی صورت پیدا ہوئی مثلا نماز تو ہو گئی ہے لیکن ابھی قبر تیار نہیں ہے تو جب تک قبر تیار ہو رہی ہے تب تک میت کے لیے طویل دعا مانگنے میں کوئی حرج نہیں اور ایسی صورت کو ملحوظ رکھتے ہوئے ملت اسلامیہ کے عظیم علماء نے دعا مانگنے کی اجازت مرحمت فرمائی ہے میت کے لیے دفن سے پہلے فاتح و دعا درست ہے مدرجہ بالا عبارت میں صاف لکھا ہے کہ دفن سے پہلے فاتح و دعا درست ہے اس عبارت سے مسئلہ بالکل صاف ہو گیا کہ نماز جنازہ سے پہلے اور بعد میں دونوں وقت دعا کرنا درست ہے کیونکہ نماز جنازہ سے پہلے اگر دعا کی جائے گی تو وہ دعا دفن سے پہلے کی گئی دعا ہوگی اور اگر نماز جنازہ کی بات کی جائے گی تو دعا بھی دفن سے پہلے کی گئی دعا میں شمار ہوگی اور کشف الغطا کی مدرجہ بالا عبارت میں دفن سے پہلے فاتح اور دعا کی صاف لفظوں میں اجازت لکھی ہوئی ہے اب تین حوالے پیش خدمت ہیں حوالہ نمبر ایک مسلم شریف اور بخاری شریف میں ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ناش مبارک حضرت امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گرد ہجوم کیا اور چاروں طرف سے ہاتھا کر کے کھڑے ہوئے امیر المومنین شہید کے لیے دعائیں کرتے رہے یہاں تک کہ امیر المومنین مولا علی کرم کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم بھی اس مجمع میں امیر المومنین شہید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا میں شریک ہوئے صحیح بہاری شریف و صحیح مسلم شریف میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ جنازہ رکھا تھا لوگ چار طرف سے احاطہ کیے ہوئے ان کے لیے دعا و ثنا مشغول تھے میں بھی انہیں دعا کرنے والوں میں کھڑا تھا ناگا ایک شخص نے پیچھے سے آ کر میرے شانے پر کونی رکھی میں نے پلٹ کر دیکھا تو علی مرتضی کرم اللہ وجود تھے جنازہ شریف کی طرف مخاطب ہو کر بولے اللہ آپ پر رحم فرمائے آپ نے اپنی بات کوئی ایسا نہ چھوڑا جو مجھے آپ سے زیادہ پیارا ہو کہ میں اس کے جیسا عمل کر کے اللہ تعالیٰ سے ملوں اور خدا کی قسم مجھے امید واسق تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے دونوں صاحبوں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم و امیر المومنین صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رفاقت نصیب فرمائے گا والا نمبر دو حضور اقدس رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز جنازہ کے بعد دعا کرنی ثابت ہے بلکہ خود حضور پر نور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے نماز جنازہ سے پہلے اور نماز جنازہ کے بعد دونوں وقت میت کے لیے دعا فرمانا اور اس کا حکم دینا ثابت ہے بلکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز جنازہ پڑھنے والے کے حق میں بھی نماز جنازہ کے بعد دعا فرمائی ہے ترجمہ امام مسلم حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم بیمار یا میت کے پاس آؤ تو اچھی بات بولو اس لیے کہ ملائکہ تمہاری بات پر آمین کہتے ہیں وہی امام انہی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ سے راوی ہیں وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو سلمہ کی وفات پر تشریف لائے تو ابھی ان کی آنکھ کھلی ہوئی تھی سرکار نے دعا کی اے اللہ ابو سلمہ کو بخش دے اور ہدایت یافتہ لوگوں میں اس کا درجہ بلند فرما اور پسمندگان میں اس کا نیک بدل عطا فرما اور ہمیں اور اسے اپنی رحمت سے چھپا اس کی قبر کشادہ فرما دے اور اس کے لیے اس میں روشنی پیدا فرما دے روشنی و نور پیدا فرما والا نمبر تین دال قطنی نے مرفون روایت کی ہے ترجمہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ حضور اقدس رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے پر تشریف لے آئے جب آپ نماز جنازہ کی تکبیر دینے کھڑے ہوئے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے نام رضوان اللہ علیہ اجمعین سے پوچھا کہ تمہارے صاحب میت پر کوئی قرض ہے صحابہ کرام نے عرض کیا کہ ہاں دو دینار کا قرض ہے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھانے سے ہٹ گئے اور صحابہ کرام سے فرمایا اپنے صاحب پر تم نماز پڑھو یعنی میں نہیں پڑھوں گا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ اس کا قرض میرے ذمہ ہے اور یہ قرض سے بری ہے یعنی اس کا قرض میں ادا کر دوں گا تو حضور اقدال صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور اس کی نماز جنازہ پڑھی پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہتر عطا فرمائے اللہ تعالیٰ تمہارا بوجھ اتارے جس طرح تم نے اپنے بھائی کا بوجھ اتار دیا اور جب کسی شخص کا انتقال ہو اور اس پر قرض ہو اور وہ قرض کے بوجھ میں دبا ہو اور اگر کوئی شخص کسی میت کا بوجھ قرض اتارے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا بوجھ ہلکا فرمائے گا اس ارشاد گرامی پر بعض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا یہ فضیلت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خاص ہے یا تمام مسلمانوں کے لیے عام ارشاد فرمایا ہاں یہ سب مسلمانوں کے لیے عام ہے اس حدیث شریف سے تو ثابت ہو گیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھنے والے کے لیے دعائے خیر فرمائی اگر نماز جنازہ کے بعد دعا کرنا مطلقاً ممنوع ہوتا تو حضور اقدس رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جنازہ کے بعد دعائیہ کلمات ارشاد فرمانے کے لیے نہ ٹھہرتے بلکہ اسلام پھیرنے کے بعد جلدی جلدی میت کو اٹھا لینے کا حکم صادر فرماتے مدرجہ بالا حدیث شریف کو پھر ایک مرتبہ بغور مطالعہ فرمائیں اس حدیث شریف سے ثابت ہوا کہ نماز جنازہ کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے میت کے ساتھ احسان فرمانے والے حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا فرمائی صحابہ کرام کو محاطف فرما کر میت کے ساتھ احسان کرنے کی قرضات کا قرض ادا کرنے کی فضیلت بیان فرمائی اس فضیلت کو سن کر صحابہ کرام میں سے بعض حضرات نے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس فضیلت کی وضاحت دریافت کی کہ یہ فضیلت صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خاص یا سب مومنین کے لیے عام صحابہ کرام کے دریافت کرنے پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی کہ یہ فضیلت سب مسلمانوں کے لیے عام ہے ناظرین کرام غور فرمائیں نمبر ایک سے نمبر چار تک جو تفصیل ہم نے بتائی ہے اس میں وقت صرف ہوا یا نہیں اتنی دیر کے لیے خود مالک کونین صلی اللہ علیہ وسلم اور جانصار صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز جنازہ کے بعد ٹھہرے رہے یا نہیں اتنی دیر کے لیے میت کو دفن کی تاخیر ہوئی یا نہیں جواب صاف ہے کہ ہاں مگر یہ تاخیر طویل وقت تک نہ ہوئی بلکہ مختصر وقت کے لیے ہوئی اور اتنی دیر دعا کے لیے ٹھہرنا شرن ممنوع نہیں نماز جنازہ کے بعد دعا کرنا مصنوع معتبر کتابوں کے حوالے ترجمہ اور بے شک ہمارے بعض مشاہ کرام رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اختیار فرمایا کہ سب نماز ختم ہونے کے بعد اللہ ربنا آتنا فی دنیا حسنتم تم و فرآرات حسن حسنتم آکنا عذاب النار یہ دعا مانگے اور حضرت شمس صلائمہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اسے اختیار ہے چاہے خاموش رہے چاہے تو دعا کرے اور بعض علماء نے فرمایا کہ ربا لا تزغ قلوبنا یہ دعا آخر تک پڑھے کتاب مفتہ اصلاح اور اس کے حواشی میں درجہ والا تمام دعائیں لکھنے کے بعد یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ اللہ لا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا با واغفر لنا والا ہو بھی پڑھے ایسے ہی بحر زخار اور نہر فائق جیسی موت پر کتابوں کے حوالے سے کتاب زاد الاخرت میں صاحب کتاب نے نقل فرما کر اسے مستحب لکھا ہے الحاصل یہاں تک کہ ہماری گفتگو کا ماحصل یہ ہے کہ نماز جنازہ کے بعد اسی حیت پر صفیں باندھ کر دعا نہ کرنی چاہیے کیونکہ صفیں اسی حیت پر قائم رکھ کر دعا کے لیے ٹھہرنے میں کسی کو یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ اس طرح اب ٹھہرنا بھی نماز کا ایک حصہ ہے لہذا نماز جنازہ کے بعد صفیں توڑ کر اور منتشر ہو کر مختصر دعا کرنے میں کوئی حرج نہیں بلکہ اس طرح دعا کرنا مستحب اور حکم کیا ہوا ہے نماز جنازہ کے بعد طویل دعا نہ کرنی چاہیے کیونکہ زیادہ دیر تک دعا کے لیے ٹھہرنے کی وجہ سے میت کو دفن کرنے میں تاخیر ہوگی لہٰذا مختصر سی دعا کرنے میں شرن کوئی مذائقہ نہیں ایک اہم نقطہ کی طرف بھی کارن کرام توجہ فرمائیں کہ نماز جنازہ کے بعد مختصر دعا کے لیے ٹھہرنے کا عمل پوری دنیا کے علماء وصولہ اور آئمہ المسلمین ابتدائی اسلام سے کرتے آئے ہیں اور اس فعل کے مناسب ہونے میں کسی کو کلام نہیں کیونکہ یہ فعل احادیث کریمہ سے ثابت بلکہ معمور بے ہے علاوہ ازی اس فعل میں میت کا آخر بھی فائدہ بھی ہے اور دنیاوی فائدہ بھی ہے اخروی فائدہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی ایک جماعت میت کے لیے مغفرت کی دعا مانگ رہی ہے اور اس دعا کے قبول ہونے سے میت کی مغفرت عذاب سے نجات اور رحمتوں کے حصول کی امید ہے جنیوی فائدہ یہ ہے کہ اس میں میت کی توقیر و عزت ہے اور اس کو جلدی جلدی چار تکبیریں بول کر فل فور اٹھا کر مثل وہابی مردے کی طرح ڈال دینے میں اس کی تحقیر اور بیزتی ہے اگر صرف جلدی جلدی دفن کر دینے میں ہی میت کی عزت اور توقیر ہوتی تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین تین دن تک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جسم اقدس کو دفن کیے بغیر نہ رکھتے بلکہ فوراً دفنا دیتے اور یہاں یعنی آئمہ المسلمین کے لیے نماز جنازہ کے بعد دعا میں تین دن تو کیا صرف تین منٹ بھی صرف نہیں ہوتے مختصر سی دعا ہوتی ہے جو ایک منٹ سے بھی کم وقت میں پوری ہو جاتی ہے لیکن ہائے افسوس منافقین زمانہ کی عقلوں پر پتھر پڑ گئے ہیں کہ صرف ایک منٹ سے بھی کم وقت میں کی جانے والی نماز جنازہ کے بعد کی دعا سے روکتے ہیں اور روکنے میں ایسی شدت اور سختی کرتے ہیں کہ بات فتنہ اور فساد تک پہنچ جاتی ہے اور کبھی کبھی ایسی لڑائی ہو جاتی ہے کہ گھنٹوں تک میت دفن کے لیے کیے بغیر پڑی رہتی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مردوں کو معزز مہمان کی طرح عزت و توقیر کے ساتھ ودا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے رخصت ہونے والے مہمان کو دعا اور فاتح کے تحفے دینے کی سعادت نصیب فرمائے آمین